انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گردن کی دونوں جانب موجود دو پوشیدہ رگوں اور کندھے پر پچنا لگواتے تھے اور آپ مہینے کی سترویں انیسویں اور اکیسویں تاریخ کو پچنا لگواتے تھے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار اکاون یہ حدیث صحیح ہے